سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ طبعاً کافر بنایا گیا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو زبردستی اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر کی طرف لے جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6766